عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں میں نے سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعے والے دن نماز پڑھی بس ہمیں ستونوں کی طرف تھکیل دیا گیا لیکن ہم پیچھے کو ہو گئے تھے یا آگے کو پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستونوں سے بچ کر کھڑے ہوتے تھے حدیث نمبر چھبیس سو اڑسٹھ مسند احمد